نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق ہوتا ہے کیا یہ سود نہیں ہے یہ دیکھیے اگر اس کی نوعیت یہ ہے یہ ہماری ہاں اس میں کتاب ہمارے کتب فکر میں اس کا جزیا مثلا ایک آدمی کپڑا خرید رہا ایک آدمی بیچ رہا اس نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو اگر تم یہ قیمت تین مہینے میں ادا کرو گے تو کپڑا جو ہے وہ بارہ روپے گز ہوگا تین مہینے میں ادا کرو گے اگر تم نقد ادا کرو گے تو میں ایک روپے کی رعایت کر دوں گا میں گیارہ روپے دے دوں گا تمہیں اب اس نے ادھار لیا تو بارہ نقد لیا تو گیارہ یہ بے ہمارے فط میں ہمارے مذہب میں جائز ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں بیپاری تو نہیں بلکہ بیپاریوں میں رہ کر آدھا بیپاری تو ہو گئے کہ بھائی بیپاری کیا کرتے ہیں کہاں کہاں ترک لگاتے ہیں کہاں کہاں معاملات کرتے ہیں اس میں جو ایک غلط چیز رائج ہو گئی وہ کیا ہے مثلا میں نے ایک کپڑا ایک مہینے کے ادھار پر بارہ روپے میں بیچ دیا ٹھیک ہے صاحب یہ یہ ہو گئی اب ایک مہینے میں اگر یہ پیسے نہ دے سکے انہوں نے کہا اچھا گے ہو گئی ایک مہینہ ایک مہینہ لگے گا ایک روپیہ اور بڑھ گیا یہ سود ہے یہ جو بعد میں بڑھا یہ سود ہے ورنہ ایک مہینہ بڑھے دو مہینہ بڑھے آپ اتنا ہی لیجیے جتنا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا لیکن ہمارے سیٹ کیا کرتے ہیں ہر مہینے ایک روپیہ بڑھا دیتے ہیں اب بڑھ گیا ایک ایک اچھا اچھا اب آئے تین مہینے اچھا، اور بڑھ گیا یہ سود ہے ورنہ اس صورت میں سود نہیں ہوگا جیسا کہ قسطوں میں آپ نے دیکھا ایک مشین پانچ ہزار میں ملتی لیکن آپ قسطوں میں لیں وہ چھ ہزار ہو جائیں اس طریقے سے سامان کا خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ جائز ہے البتہ میں نے کے جو دستاویز دیکھیں جو پیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیک فاسد معاہدہ صحیح نہیں ہوتا کام تو ٹھیک ہے آج کل آپ جانتے ہیں گاڑیوں کا بھی یہ سسٹم نکل گیا کہ بینک گاڑی خرید لیتا ایک لاکھ کی گاڑی آپ کو ڈیڑھ لاکھ میں دے گا چالیس قسطوں میں آپ دے دیں یہ جائز ہو جائے گا لیکن ہمارے یہاں پہلے کیا ہوا دو لاکھ کا چیک دیا آپ یہ لیجیے آپ ٹیکسی خریدی گاڑی خریدے گا اب یہ دو لاکھ جو آپ نے ابھی بینک سے لیے ہیں یہ چالیس قسطوں میں تین لاکھ ادا کرنے ہوں گے یہ سود ہو جائے گا اگر آپ نے گاڑی خرید کر دی اور ایک لاکھ یا پچاس ہزار اس پر بڑھا دی چالیس قسطوں میں آپ نے نقد اس کی قیمت ڈیڑھ لاکھ چالیس قسطوں میں جب آپ لیں گے تو اس کی قیمت دو لاکھ ہے یہ جائے اقساط میں اصل میں ہم نے جو اس کا پیکٹ اور معاہدہ دیکھا تو اس میں کیا ہے خرابی اس میں خرابی یہ ہے کہ جب کوئی قسط پر معاہدہ ہوتا ہے تو یہ سامان بیچنے والا جو دستاویز تیار کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے جیسے مہانہ قسط ایک ہزار روپے جمع کرا دی یہ نہیں لکھتا کہ پانچ ہزار آپ پر آنے تھے یہ پانچ ایک نکل گئے بچے چار ہزار اب آپ ہمارے چار ہزار کے مقروض ہیں یہ لکھتا ہے کہ ہم نے ایک مہینے کا کرایہ وصول کر لیا یہ اس کو کرایہ لکھتا ہے یہ کیوں کرایہ لکھتا ہے کبھی اگر اس کی قسط نہیں آئی تو پولیس والوں کو ساتھ لے کر سامان اٹھانے میں آسانی ہو جائے کہ جی اس نے ہمارا کرایہ نہیں دیا تو کرائے کی رسید بناتے نہیں بلکہ یہ رسید بنائے کہ ایک ہزار ادا ہو گئے اب اس پر چار ہزار روپے نکل رہے ہیں جو معاہدہ سائن ہوتا ہے اس معاہدے کے مندرجات جو ہیں اس میں ہمیں اختلاف